حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو مسجد میں چہرے کے بل لیٹ کر سو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قدم مبارک سے ٹھوکا دیا اور فرمایا اٹھ کر بیٹھ یہ جہنم کے انداز کی نیند ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو پچیس